حضرت ابو سعید اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی رات کو جاگے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے پھر وہ دونوں دو رکعت نماز پڑھیں تو ان کے نام اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مردوں اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دیے جاتے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1335